سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے کسی برائی کو ہوتی ہوئی دیکھے تو وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے صرف ہاتھ سے نہیں روکنا ہے بلکہ اس کو اچھائی کے اندر بھی تبدیل کر دے اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت اور قدرت نہیں ہے تو دوسرا درجہ یہ بیان فرمایا کہ اپنی زبان سے روک دے یعنی اگر کوئی آدمی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے تو اسے پیار محبت کے ساتھ سمجھایا جائے کہ بھائی جو تم کام کر رہے ہو یہ اچھا نہیں ہے تم نیکی کی طرف آ جاؤ اگر کسی آدمی کے پاس ہاتھ سے کہنے کی طاقت نہیں ہے زبان سے بھی کہنے کی طاقت نہیں ہے تو تیسرا درجہ یوں بیان فرمایا کہ اپنے دل کے اندر اس کو پورا سمجھے اور اس تیسرے درجے کے بارے کے اندر فرمایا کہ یہ ایمان کا بہت ہی ضعیف اور کمزور درجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ قوم طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا تھی طرح طرح کی معاشیتوں کے اندر مبتلا تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تم قوم کے اوپر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم فلانی بستی کے اندر جاؤ وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہے وہ معاشیتوں کے اندر مبتلا ہے تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو ہلاک کرنے کا حکم دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ اے میرے فرشتوں تم فلانی بستی کے اندر جاؤ اور ان کو پلٹ دو یعنی نیچے کا حصہ اوپر اور اوپر کا حصہ نیچے کر دو تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ آپ نے فلانی بستی کو تباہ کرنے کا حکم دیا حالانکہ میں جانتا ہوں کہ اس بستی کے اندر ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ جس نے ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی اس آدمی نے ساری زندگی آپ کی عبادت کی اس آدمی نے ساری زندگی آپ کی اطاعت بھی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبرائیل تم جاؤ اور ساری بستی کو ہلاک کر دو اور اس آدمی کو بھی ہلاک کر دو اس وجہ سے کہ وہ آدمی اپنی ذات سے تو بڑی عبادت کر رہا تھا لیکن جب اس کے سامنے کوئی گناہ ہوتا تھا تو اس گناہ کو روکنے کے لیے نہ اس آدمی نے اپنی زبان ہلائی نہ اپنے قدم اٹھائے لہذا تم جاؤ اور اس بستی کو بھی ہلاک کر دو اور اس آدمی کو بھی ہلاک کر دو عزیز دوستو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ایک دوسری آیت کے اندر اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّهَ تُسْلِيمَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًا کہ اس عذاب سے ڈرو کہ جو صرف ان لوگوں کے اوپر نہیں آئے گا کہ جو گناہوں کے اندر مبتلا ہے بلکہ جب اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آئے گا تو یہ سارے بے گناہوں کو بھی اپنے لپیٹ کے اندر لے لے گا اس لیے کہ بظاہر یہ لوگ تو بے گناہ تھے لیکن یہ گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھتے تھے لیکن کبھی بھی اس گناہ کو روکنے کے لیے نہ انہوں نے اپنی زبان ہلائی نہ انہوں نے اپنے قدم اٹھائے تو لہذا فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو بے گناہوں کو بھی اپنی لپیٹ کے اندر لے لے گا بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ تم میں سے جو سخت کسی برائی کو ہوتی ہوئی دیکھے تو وہ اپنے ہاتھ سے روک دے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی آدمی نے دیکھا کہ کسی جگہ پر برائی ہو رہی ہے اور اس آدمی کے پاس ہاتھ سے روکنے کی طاقت اور قدرت ہے تو فرمایا کہ اس آدمی کے لیے فرض ہے کہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روک دے مثلا خاندان کا ایک سب سے بڑا آدمی ہے بڑا سربراہ آدمی ہے اور اس کو پتا ہے کہ میرے خاندان کے اندر یہ گناہ ہو رہا ہے اور سارے خاندان والے اس آدمی کی بات کو بھی مان رہا ہے اور اس خاندان کے بڑے آدمی کو اس سربراہ کو اس بات کا یقین ہے کہ میرے خاندان کے اندر یہ گناہ ہو رہا ہے میرے خاندان کے اندر ناجائز کام ہو رہا ہے اور اس سربراہ کو اس بات کا پختہ یقین ہے کہ اگر میں اپنے حکمہ کے زور پر اس گناہ کو روک دوں گا تو یہ گناہ ختم ہو جائے گا یہ ناجائز کام بند ہو جائے گا اور اس کے اوپر کوئی فتنہ بھی کھڑا نہیں ہوگا تو فرمایا کہ اس سربراہ اس وقت اس سربراہ کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روک دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا درجہ یہ ہے کہ زبان سے آدمی اس گناہ کو روک دے یعنی فرمایا کہ اگر کوئی آدمی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اس سے پیار محبت کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ تنہائی کے اندر لے جا کر اس کو سمجھائے کہ بھائی جو تم کام کر رہے ہو یہ بہت ہی برا ہے تم نیکی کی طرف آ جاؤ عزیز دوستو ایک بات یاد رکھنا کہ یہ دعوت و تبلیغ یہ پتھر اور کوئی لکڑی نہیں کہ ہم نے اٹھا کر کسی کے سر پر مار دیا بلکہ اللہ تبارک و تعالی فرمانے ہیں قلعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعدت الحسنہ کہ لوگوں کو اپنے رب کی راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کے پاس بھیجا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ قولا لہو قولا لیکنا کہ تم فیرون کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنا حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ فیرون حدروی ہے ایمان لانے والا نہیں ہے اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ نرم گفتگو کرنا تو فرمایا کہ زبان سے کہنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں سب سے پہلا تو یہ کہ اس کو پورے مجمعے کے اندر نہ کہا جائے اگر دو چار آدمی وہاں پر کھڑے ہیں تو اس وقت اس کو نہ کہا جائے اور اس کو ذلیل اور رسوا بھی نہ کیا جائے اور تیسرا فرمایا کہ وہ یہ کہ اس آدمی کے ساتھ اس طرح سے بات کرے کہ اس کا دل نہ ٹوٹے حکمت کے ساتھ اور پیار محبت کے ساتھ ان کو سمجھایا جائے اور تیسرا درجہ یہ بیان فرمایا کہ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو زبان سے بھی کہنے کی طاقت نہ ہو تو تیسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے دل سے اس کو برا سمجھے تو ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ زبان سے کہنے کی طاقت تو ہر آدمی کے پاس ہر وقت ہوتی ہے پھر زبان سے نہ روکنے کا مطلب کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ایک آدمی کسی آدمی کو زبان سے تو روک دے گا لیکن اس کے نتائج اس عمل سے بھی زیادہ برے نکلیں گے مثلا کہ اگر ایک آدمی سنت کے خلاف کام کر رہا ہے اور آپ اس آدمی کو زبان سے روک دے گو روکو گے تو اس وقت یہ اندیشہ ہے کہ وہ آدمی سنت کے خلاف کام کرنے کے بجائے وہ اب سنت کی مذاق اڑائے گا اور اس وقت وہ ایمان سے خالی ہونے کا اندیشہ ہے تو فرمایا کہ اس وقت آدمی زبان سے نہ روکے بلکہ اس وقت خاموش رہنا ہی بہتر ہے فرمایا کہ اس وقت اپنے دل کے اندر ہی اس گناہ اس گناہ کو برا سمجھے تو یہ تین درجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بہرحال عزیز دوستو ہمیں ان تین درجے سے معلوم ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہیں علی منکر کرنا کتنا ضروری ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتی ہے کہ ہم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر کچھ آثار معلوم ہوئے تو ہمیں سمجھ گئی کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی فکر سوار ہوئی ہے تو فرمانی ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بات چیت نہیں کیا اور سیدھے مسجد کے اندر تشریف لے گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں حجرے کی دیوار سے لگ کر سننے لگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور سیدھے ممبر کے اوپر کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کرتے رہو مبادا وہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو اور تمہارا سوال پورا نہ کیا جائے اور تم دشمنوں کے خلاف مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں یہ کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اور ممبر سے نیچے تشریف لیا ہے بہرحال عزیز دوستو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنا بہت ہی ضروری ہے ایک اہم فرضہ ہے ہم اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ گناہ اور نافرمائیاں ہو رہی ہے لیکن ہمیں کبھی بھی روکنے کی کوشش نہیں کرتے تو فرمایا کہ جب کسی آدمی کوئی گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھے تو کوشش کرے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے اگر ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم سے کم دل کے اندر اس کو برا سمجھے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امر بالمعروف معروف اور نہیں یعنی منکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ و بحمد نشہد اللہ الہ الا انت مستقبل